عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا کہا میں نے ابو صالح سے سنا جیسا کہ مجھے یاد ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے ایک مرتن میں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے اور عامش نے کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھ